کریم مجید میں انسان کا اس کی زور کمزوریاں اس کی پوری آیتیں ہیں اور یہ آیتیں جو ہوتی ہیں ان کا عمل مراقبہ ہوتا ہے عقیم و سلاد اس کے کھڑے ہو جائیں چار رکعت ہے رکوع سجدہ ہے وہ اس پر عمل ہے آت زکات حساب کر کے پیسے نکال کر دیں وہ اس پر عمل ہے اور یہ آیتیں جو توحید کے بارے میں آخر کے بارے میں انسان کی فنا کے بارے میں ان پر عمل ہے مراقبہ دھیان جما کر غور و فکر کرنا تاکہ اس کا حال انسان کے باطن پر تاری ہو جائے اور وہ ایسا تاری ہو کہ اس کے عمل کو متاثر کر لے اور اتنا تاری جائے کہ عمل کو متل کر دے ہاں؟ تو پھر ہو گیا افراد ہو گیا اس کو جو ہے تو پھر اس تعطل کو درست کرنے کے لیے پھر رحمت کے مضامین اور پھر یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کو اتنا بیان کیا جائے اتنا غور و فکر کیا جائے کہ تعطل کو پہنچ جا رہی تو وہ تاثر جو ہے تعطل تک اس کو پہنچ جائے کہ اس کو معطل کر دے یہ کام سے ساری چیزوں سے پھر یہ نفس کو ترغیب دے کہ اس کام کے کرنے میں یہ سواب ہے اس کے کرنے میں یہ سواب ہے اللہ کا مرے اللہ کا حکم ہے تاکہ وہ دوسری اٹھان سے اٹھے جذبہ نفسانیت کے ٹوٹنے کے بعد پھر یہ دوسری اٹھان سے اٹھے اس عمل کے سواب کی نیت کو لیتے ہوئے کی خدمت خل کے اللہ لوزی کے اتنا جو سواب ہے اس اٹھان کے بعد اٹھ کر پھر اس اس تقاضے کے تحت عمل کرے تو کر اسلام میں یہ فرق ہے دنیا داروں میں دنیا داروں میں یہ فرق ہے کہ ہمارے یہاں جو عمل دنیا کا ہے وہ ایک جدا نیت سے اور جدا ترتیب سے تو اس لیے وہ دین بن جاتا ہے نیکی بن جاتا ہے اللہ کا تعالیٰ تجریہ بن جاتے ہیں اور دنیا دار انسان اس کو مال کمانے کی نیت سے اور مال کو اپنا کازی لاجات سمجھتے ہوئے کہ سہایتیں پوری ہوتی ہیں اس نیت سے پھر بڑھانا پڑھاتا و کیبر و فخر و فخرو کیبر کی نیت سے کرتا ہے ہاں؟ تو جس کے لیے وہ اس کے لیے وہ بال بن جاتا ہے بال کے بعد پھر جو ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اسٹریس اور ٹینشن بنتا ہے پریشانی کے ذریعے بنتا ہے مال کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ ہوگا کبھی فائدہ ہوگا کبھی نقصان ہوگا کبھی آئے گا کبھی جائے گا تو جو آدمی کے لیے وہی کاج لاجات بنا ہوا ہو جس سے میری اچھا پوری ہوتی ہے یہ میرا آزاد کا ذریعہ ہے سانس کے لیے مرتا ہے پریشان ہوتا ہے یہ ڈیل کرنے کی جو کتاب ہے اس میں اس نے راک فیدر کا قصہ لکھا ہے راک فیدر کا قصہ اس نے لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ راک فیدر ایک ایسا آدمی تھا کہ اس اپنے وقت میں مالدار ترین آدمی تھا شاید فوڈ والے بھی مالدار ترین ہے دنیا میں فوڈ کمپنی والے چھوڑ کر یہ بنتی ہیں مالدار ترین آدمی تھا اور اس زمانے کا اس نے صاحب لگا کے کہا ہوا ہے کہ اس کی ہفتہ وار آمدنی چھ لاکھ ڈالر تھی اور یہ ایسی بیماریوں میں مبتلا تھا کہ اس کا ہفتہ وار خوراک کا خرچہ چھ ڈالر تھا اور مختلف علاج کی تربیتوں سے گزرنے کے بعد آخر میں اس کے لیے فقط جو کا پانی ابال کر اس کا استعمال اس کے لیے رہ گیا تھا باقی ساری خوراکیں اس کی بند ہو اس نے تھوڑا سا اس کا نقشہ اس کے حال کا انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ مصروف تھا اپنے کارخانے اپنے کام میں کہ اس کو وقت ہی نہیں ملتا تھا اس کا جو کاروبار کا شریک تھا یا کوئی ڈائریکٹر تھا اس کو اس کو ڈاکٹر نے سمجھایا تھا کس طریقے سے کام کرنے سے صحت ختم ہو جاتی ہے اور آدمی تباہ ہو جاتا ہے اس مال کو کمایا اس کا فائدہ نہیں لے سکتا تو لہٰذا اتنا زیادہ مصروف رہنے سے کبھی کبھی نکل کر سیر تفریح کے لیے جانا یہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اٹھائیسی کا ساتھی تھا اس نے جا کر پرانی کشتی کرائے پر لی اس کا بہت کم کرایہ تھا اور ہفتے کا اس نے آخری دن سیر و تفریح کے لیے مقرر کیا اور پھر آیا پیدر کے پاس اس اس کو نے ترغیب دی کہ سیر کے لیے جانا چاہیے صحت کے لیے ضروری ہے اور میں نے کشتی کرائے پر لی اس نے بات کی باتیں سننے کے بعد کہا اس نے کہا کہ اگر یہ آپ کا طرز عمل اور طریقہ کار ہے رہنے سہن کا اور کام میں چلنے کا تو آپ میرے کاروبار کو تباہ کر دیں گے تو ڈرائیور نے آپ سے علاج کی سوچ سوچنا شروع کر دیا تو ہمارے ڈر کے اس نے چھوڑ دیا دوسرا اس نے اس کی منظر کشی کرتے اس بار کے کو لکھا ہے کہ ایک دن اس کا آدمی کارندہ آیا اس نے کہا نہیں جی، فلانا مال ہمارا جو میری جہاز میں جا رہا تھا اور اس کا ہم نے بیمہ نہیں کرایا تھا اس سمندر میں آ گیا طوفان اور اگر جہاز غرق ہو گیا تو پھر کیا ہوگا تو اس طرح جلدی سے خبر کے عام شاید ہونے سے پہلے پہلے بیمہ کرا لو جہاز کا انہوں نے جہاز کا بیمہ کرایا لیکن دوسرے دن جہاز کے صحیح سالم پہنچنے کی خبر آ گئی اس کے اگر جب خبر اس کو سنائی تو بیمہ کرنے کا دس ڈالر خرچہ آیا تھا اس کے افسوس میں اس کو بخار چڑھا اور اس دن اثر کو اس بخار سے اتنا اس کو تکلیف ہوئی کہ اس دن اثر کو کام چھوڑ کر اس کو جانا پڑا تو آخر جب یہ سال کو پہنچا کے کام نہیں کر سکتا تھا کارخانے کا جب کام نہیں کر سکا تھا تو پھر اس کو خیال ہوا کہ مجھے علاج کرنا چاہیے کیونکہ میری جان بچہ ہے اس کے لیے علاج نہیں کرا رہا <laughs> جب اس کام جو میرا مقصد ہے اس میں جو میں استعمال ہوتا تھا اس کا میں کام قابل نہیں رہا تو اس وجہ سے علاج کرانے کے لیے کیا علاج کرنے میں گیا اس نے فزیشین سے جنرل فزیشین سے سرجن سے سب سے اپنے معائنے کرائے کرائے کرائے کرائے آخر میں سب نے اس کو مل کر دماغی امراض کے ڈاکٹر کے حوالے کر دیں سائیکٹرسٹ کے حوالے ہاں جی hand over to the psychiatrist حوالے دماغی امراض کے ڈاکٹر اور اس نے تفصیلی اس کی اس کے لیے تفصیلی آلات پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ اب میں آپ سے چند سوال کروں گا اس کا آپ جواب دیں گے پھر آپ کا علاج شروع ہو سکتا ہے پہلا سوال یہ کہ آپ کو صحت چاہیے کہ آپ کو مال چاہیے تو اس نے غور کرنے کے بعد کہا کہ صحت چاہیے کیا کروں وہ جس مال کو میں سب کر دیکھتا تھا, تھا کھا تو نہیں سکتا دیکھتے ہوئے جو وہ دن ادب فرق آتی تھی وہ اس سے جب چھوٹتے ہیں تو صحت چاہیے جی مقصد تو صحت نہیں ہے لیکن وہ جو مقصد ہے اس کے لیے اچھا اگر آپ کو صحت چاہیے تو میں آپ کو یہ بتائی دیتا ہوں اس سے پھر ڈاکٹر کی انسٹرکشن کتاب میں لکھی کہ آپ کی بیماری جو ہے وہ مال کی محبت ہے تو ہاں جی۔ کتاب میرے تھی میں نے کہا کہ آگے لکھنا چاہیے خود دنیا آسو ہے ہاں جی، ساری وہ خطاؤں کی جڑ جو ہے وہ مال کی محبت ہے اور جو ہے یعنی پرانی چارتوں نے کہا کہ دل کا دل کا روگ جو ہے دل کی بیماری ہے وہ مال کی محبت ہے دوسری بات اس مال کو آپ نے اتنا جمع کر کر کے رکھا ہے اور اتنا زیادہ آپ کی کنجوسی مشہور ہوئی ہے کہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں تو دوسری آپ کی صحت کی خرابی کی وجہ گرد و پیر سے لوگوں کو نفرت کا ذریعہ ہے مزہ جی۔ مزہ جمع مال تھوڑا اس کے آگے یہ لکھنا چاہیے خرابی اور تباہی اس آدمی کے لیے اور مزہ اور مزہ کے مانے ہیں اس نے اور تیسرا اور کہیے کہ اس نے جمع کیا ماں اور رکھا اس کو کہ نہیں پھر ڈاکٹر نے اگلی بات کہی اس کو کہ اب یہ نفرت جو ہے وہ آپ کی طرف معاشرے میں تب ختم ہوگی جب آپ اس مال کو خیرات کریں تو اس کے متعلق جو آج آ رہی تھی وہ لکھنی سنگھ کہ بال کو صدقہ کرنے کے کیا کیا سواد ہے کیا کیا فوائد ہیں کیا کیا اس کی جہت ہوئی انسان کو کامیابیاں سے سارا اس کو بڑھا کر کے اس نے کہا کہ آپ کام کے وقت مقرر کریں گے اور ناشتہ کیا آرام کے وقت مقرر کریں گے آرام کے بغیر آپ کو ٹیلیفون آیا کہ کھانے میں فلامی خرابی ہو رہی ہے تو اس کو آپ آدمی کو دیں گے جلدی سے کہیں گے فون کو بند کریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ یہ وقت میرے بات کرنے کا نہیں ہے جواب خطر آپ کو آئے تو آدمی لے آرام سے وقت میں کارخانے میں آگ لگ گئی ہے تو آپ اس کو دے کر ٹیلی فون کو بند کر کے کہیں گے کہ اس کو اس بات کو میں کل سن سکتا ہوں یہ اتنی بے تعلقی دنیا سے کرو تو بے تعلقی کیا ہے کہ اس مال کو خیرات کرو گے غریبوں میں مسکینوں میں سب کے کھلاڑی کے گرفتاروں میں تقسیم کرو گے تو لکھا اس نے کہ جب اس نے اعلان کیا کہ میں مال لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا کہ صبر کرو یہ کہیں اس کا خیر کا جوس مکھی کچوس کا مال ہے اس نے کوئی کمائی کا اس میں سے طریقہ نکالا ہوگا کوئی مال کمائی کا طریقہ سوچا ہوگا جس کی وجہ سے یہ اعلان کر رہا ہے لیکن کچھ عرصہ لوگ اس کا مال لینے کے لیے نہیں آئے پھر جب بہت سبھی ہوگی لوگوں کو تو اس مال تقسیم ہوا تو مختلف اداروں میں مختلف پر مختلف لوگ تذکرے کرتے ہیں کہ خوب ہو تو بہت اچھا آدمی ہے اس سے ملاقات کرنی چاہیے اور وہ ہمارا جو ہے تو فلانا فنکشن ہو اس میں اس کو چیف گیسٹ لانا چاہیے یعنی مہمان خصوصی لانا چاہیے کوئی مہمان خصوصی کے لیے آ رہے ہیں کوئی ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں لوگ راستے پر چلتے کھڑے ہوتے ہیں آگے اس کی گاڑی کے آگے اسلام کرتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں یہ رویہ جب بحال ہوا تو کا اس نے لکھا ہے گل کرنے کی اس کے گلے گھر پر بال اگائے اس کے چہرے کی جلدیاں دور ہو گئیں اس اڈیوں میں طاقت آ گئی اس کا کھانا پینا بحال ہو گیا اور اس کی صحت درست ہو گئی کتنے لوگ کا نشور گزرا ہے کہ لکھی وہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی اس کا اور بڑے جی تو اس میں اس نے اچھا، تو اس کتاب کو ہم پڑھتا تھا کہ اس کتاب کو اٹھان ان یعنی ساری چیز کو بیان کرنے کے بعد اس کے نتیجے سے انسان کو حاصل کیا دے رہا ہے تو اس کو دیا ہے کہ آپ میری اس تبدیل کو جب اختیار کریں گے تو اس سال کی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی صحت بحال ہو جائے گی آپ کے ذہن پر سکون ہو جائے گا آپ بہت مال کما کے بہت شہرت حاصل کر سکیں گے تو اس کی کتاب ٹوٹتی ہے اس پر بہت مال کے اصول بہت شہرت اصول اور بہت اچھی صحت کا لطف اٹھانا یعنی اس کا آخر وہ پیسے کا گول پو مچال جاؤں گا گول تو مچال جاؤں گا کو پچاس سکنا ٹڑی تو ہل جائے گی لیکن نہ پاک ہوگی نہ بدبو ختم ہوگی اب آخری بات جو ہے تو وہ اس کو مکمل کرنے کے بعد یہ پیار مکمل ہوگا یہ ڈیل کرنے کی جس نے دنیا کے انسانوں کو پریشانی سے نکال کے اور اسٹاف لے لیکن زندگی کے ایک گور وصول کو زندگی کے اس کا کیا انجام ہوں گے اس نے خود کس کی خود اس نے خود کیونکہ ساری دانش گئی بہت ترتیب پر ہو کہ ہماری مٹرٹی کو پیچھا بتاؤں کر بتایا کافر کے پاس کتنی دانش گئی کتنا کماؤ کتنا کیوں نہ جائے ساری بند پر اس کا کمال جو ہے وہ کٹی کو پیشاب سے دونوں ہے کیا افلاطون کیا ارستو جی؟ کیا ڈر کا نگی اور کیا وہ بٹر ڈسل جی؟ اور کیا روس اور کیا وٹیر جی؟ اور کیا جو ہے یہ اس کا کیا نام تھا جب بہت مشہور گزرا فرائڈ کیا فرائڈ کیا سارے کے ساتھ باقی وہی کی جو ہدایت اور وہی کا جو راز ہے یہ وہ روشنی ہے کہ جو انتہائی سادہ الفاظ میں یعنی بڑی بڑی تاریخیوں سے انسان کو نکالتی ہے ذرا اقبال کہتا ہے کہ اس کی کہ اس کے بارے زندگی کے بارے میں کتاب روزگار فقیر روزگار فقیر کی جلد اول بہت اچھی ہے جلد دوم پھر اتنی نہیں ہے اس کا دوست ہے فقیر وحید الدین پاک کارخانے کا مالک ہے اور بڑا ادیب آدمی ہے اس نے لکھی ہوئی وہ میں نے اسکول کے زمانے میں پڑھی نویں دسویں میں پڑھی اس میں سے لکھا ہے کہ میں اقبال جب یورپ کے سفر پر تھا تو اس کے یورپ میں بھی بڑی شہرت تھی اس کی تو اس میں مختلف ملکوں میں جب گیا تو وہاں کے اہم سیاسی لوگوں سے وہاں کے صدروں سے سورخوں کے دانشوروں سے فلاسفروں سے اس سے ملاقاتیں کی ہیں تو اسے لکھا ہے کہ جب میں فرانس گیا تو فرانس میں ایک بہت مشہور پروفیسر تھا نام کا تھا برگسان کہتے میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو اسے پوچھا کہ آپ آپ آج کا کیا کام کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں ریئلٹی آف ٹائم میں ہے اس پر میں کام کر رہا ہوں فلسفہ یہ واقعیت زمان و مقام ہے کہ زمانہ کیا چیز ہے فلسفہ باقی زمان پر میں کام کر رہا ہوں تو اس اس نے نے کہا کہا کہ سبحان یہ تو بڑا بس اور بہت پیچیدہ بھی ہے گہری بھی ہے اور اس کا بڑا زندگی کے ساتھ تعلق ہے اور زمانہ واقعی عجیب چیز ہے کہ اس لیے تو کہتے ہیں کہ زمانے کو برا نہ کرو زمانہ خود خدا ہے وہ آدمی حیران ہو کر اس کی طرف سے دیکھو بات بات کیا کہی کہ اتنے عرصے سے کام کر رہا تھا اتنے سوچ رہا تھا سارے فلسفے کا تو بہت بہت ہے اقبال کے تھے میں نے اسے کہا کہ یہ میری بات نہیں ہے یہ آج سے چودہ سو سال پہلے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہی ہوئی بات ہے کہتے ہیں اس بات سے اس کی اور عقل چکرائی کیوں اس نے خود اس کی بات ہوتی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو جدید کا ماہر ہے اور یہ کہتے چودہ سو سال پہلے ایک پیغمبر نے اس ان پڑھ ماحول میں یہ بات کہی ہوئی ہے بہت متاثر ہوا تو کہتے پھر جب واپسی پر میں آ رہا تھا میرا خیال تھا پھر میں سے ملوں گا پھر مجھے پتا چلا کہ وہ دیہات میں اپنے گاؤں چلا گیا ہے شہر سے تنگ پریشان ہوگا پھر میں وہاں نہیں جا سکتا تھا وہ یہاں نہیں آ سکتا تھا میری ملاقات نہیں وہاں سے میں آیا تو میں اٹلی میں مسولینی سے ملا تو اس زمانے میں ایک ہٹلر کا نام آتا ہے ایک مسلینی کا آتا ہے دو بڑے زبردست گزرے مسلینی سے میں ملا تو اس نے کہا کہ آپ دانشور مشرق ہیں آپ مجھے کوئی خاص اپنی زندگی کا مشورہ دیں میرے لیے بہت مفید ہوں تو میں نے اس سے کہا کہ شہروں کی آبادی کم رکھنا ساری آبادی سارے وسائل کو ایک شہر میں جمع نہ کرنا شہروں کی آبادی کم رکھنا تو کہتے وہ آدمی بڑا جوشیلا آدمی تھا اس کے میز پر سے ہاتھ مارا کھڑا ہو گیا واٹ این ایکسیڈنٹ آئیڈیا آپ نے کتنا جو ہے تو ایک ایکسیڈنٹ کا کیا مانا ہوتا ہے ہاں، اس لیے جی ایک گڈ ہوتا ہے نا ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہاں، زبردست لفظ لگا کر دیا لفظ لگائے ہاں جی؟ ہاں۔ جی؟ جی، بہت شاندار ہے بہت شاندار بہت شاندار اس باقی یہ تو آج کے ایٹمی دور کا اور آج کے بمباری کے دور کا تو اس میں راز ذرا فکر ہوئے تو کہتے میں کہا یہ بات میں نے نہیں کی ہوئی آج چودہ سو سال پہلے میرے عمر صلی اللہ سے میں یہ بات کہی تھی کہ مدینہ کے مرک کی آبادی کو زیادہ نہ ہونے دینا جب آبادی زیادہ ہونے لگے تو دوسرا شہر بسا دینا آبادیاں زیادہ ہونے سے شہروں میں کباسیں زیادہ ہو جاتی ہیں کہتے جب اس کو میں نے یہی بات کہی کہ چودہ سو سال پہلے میرے عمر صلی اللہ نے کہی تو اس کو اور زیادہ حیرت ہوئی ادار رحمۃ اللہ تو لکھا ہے نا کہ میں آیت کو جذاب دباغ ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کو چار سوتے مجید کی اور سبحان سورہ فاتحہ اطاہیا اور ان کے وہ پڑھے ان کے علوم کو پڑھے آدمی کے آدمی کا اندازہ ہوتا ہے عجیب و غریب ہے اب اللہ سماجی صاحب جنہوں نے ان کی ان کو علوم کو لکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں میں نے لکھی ہیں کچھ جو ہے میں لکھ نہیں سکتا تھا کہ ان کو اس کو نہ میں لکھ سکتا ہوں نہ اس کو سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی برداشت کر سکتا ہے انہوں نے بتائی اور کہتے ہیں دوران دور حدیث ان باتوں کو ہمارے بڑے بڑے کامل استاد حل نہیں کر سکتے تھے ان کو دو باتوں میں حل کر کے مجھے دیتے تھے آ گیا تو آپ کو سنا آدمی کی بات اچھا وہ عجیب بات ہے ابریز میں آج کی سائنس کے بارے میں جو عبداللہ سماج صاحب نے سوال کیے ان سے انہوں نے بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دیے ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا برف کیسے بنتی ہے والے کیسے بنتے ہیں بات تو بہت ایسا بیان کی جیسے جغرافی ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر بول رہا ہوں تو اسے پوچھا ایک حضرت آپ کیسے بولتے ہیں کہ آپ دیکھ کر بولتے ہیں ٹھیک نہیں کر بولتے نظر آتا ہے اور اس میں کہتے میں نے ایک دن سے کہا کہ یہ حضرت جو تعبیر والی حدیث ہے تو وغیرہ نے فرمایا صاحب اکرام کو کہ یہ تعبیر کیوں کرتے ہو تعبیر کہتے ہیں نر مادہ ازاق کھجور کے ان کو ملا کر اب جو اس کی پیداوار کو زیادہ کرنا تو زمانے میں یہ مدینہ مرورہ کے لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا تو کھجور کے کاش میں نرد مادہ نر کو ملاتے تھے تو اس سے فصل زیادہ ہوتی تھی اس بات میں سے بات نکلتی ہے اور عجیب دلچسپ آپ کو بات سنا ہے اس سے اس کی ایک عجیب والے پر اس کو علامہ دمیری نے لکھا ہے کس لکھا ہے کسی بزرگ نے پہلے زمانے میں لکھا ہے یہ ایک کھجور کا درخت تھا جس پر پھل نہیں آتا تھا پھل بہت کم لگتا تھا اور سوکھ بھی رہا تھا کمزور تھا تو کھجوروں کے مائر کو بلایا گیا تو اس نے دیکھا اس کو سارے باغ کو دیکھا اس نے کہا کہ یہ کھجور کا درخت ہے نا یہ مالا درخت ہے یہ فلان درخت نر درخت پر آشک ہے اس کو اس کی محبت ہے تو اس کے فوراً لا کر پر جاڑیں گے پھر یہ فصل تو کہتے اس کے لا کر جاڑے اس پر تو اس کی آگے فصل ہوئی کرتی مہارت نہیں ہے پہلے ہمارے کو مہارت ہوتی ہے تعبیر بننے میں بہت سی تشریف لائے تو آپ نے صاحب کرام کاش کر رہے تھے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نرم مادہ کو ملاتے ہیں سر زیادہ ہوتی فصل زیادہ ہوتی تو اس کے بارے میں آپ نے ویسا بیان دیا کہ صاحب کرام سمجھے کہ اس کو اپنا پسند فرما رہے ہیں تو اس سال میں نے تعبیر نہیں کی تعبیر جب نہیں کی تو اس پر فصل کم آئی تو پھر آپ سے کہا جی تعبیر آپ نے فرمایا تب نہیں کی تو ہم نے تعبیر نہیں کی تو فصل کم آئی تو اس پر فرمایا بری دنیا کو تم اپنے دنیا کے کاموں کو زیادہ بہتر جانتے ہو تو اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سمر سے اندازہ ہوا کہ یہ کوٹ کا ہے کوئی جو تو ہم پاس لوگ ٹوٹکے کرتے ہیں اور ٹوٹکے شرکیہ فیل ہوتے ہیں تو وہ جو تھا چونکہ ٹوٹکا نہیں تھا وہ کوئی فزیکل لا تھا قانون فطرت تھا ہاں جی؟ اس کو انسان استعمال کر کے اپنے فائد لیتا ہے تو اس لیے آپ نے اس کو ان سے کہا گیا کہ آپ یعنی وہ آپ کی طرف سے اجازت ہو گئی وہ خطرات کا جو تھا ٹوٹکا ہونے کا وہ ٹل گیا کی تشریح کی جاتی جہاں پر اسے پوچھا ساری کتابیں پڑھا یہی تشریح ہے کیونکہ شریر کا مطلب شرک کا خاتمہ کرنا اور لوٹکوں کا خاتمہ کرنا اور توحید پر لانا انسان کو اللہ سے وابستہ کرنا ہے ان فضول باتوں سے بچے بندوں سے ہٹانا ہے تو اس پر الزیر رحمۃ اللہ نے ان سے کہا کہ برخدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے خاص مقام سے اس بات کو کہا تھا کہ موسر کی یہ نہیں ہے موسر کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا امر ہے تو وہ ایک مقام کو چھو کر یہ بات کہی گئی تھی اگر اسی مقام کو چھو کر اس پر آپ اس بات کو فرما رہے تھے صاحب اکرام نے اس کو لیا ہوتا تو تعبیر کا اصول ختم ہو جاتا تو لہٰذا اپنی یہ بات اپنی جگہ پر یعنی یہ قابل تبدیل نہیں تھی اپنی جگہ پر یہ لا کے رکھنے کے قابل تھی کیونکہ جس توحید کے اس مقام سے آپ نے اس بات کو فرمایا ہوا تھا کہ ان ٹوٹکوں سے اور ان اصولوں سے نہیں ہوتا اصل بات جو ہے اصولوں کے بنانے والا جو ہے اس سے ہوتا ہے اگر اس کو اسی اسی مقام توحید پر لے لیتے وہ تو فرق واجب تو تھا نہیں مقام توحید یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو جس طرح شادہ کرام نے سنی لیا تو یہ بات نہیں کہ شادہ کرام نے عبداللہ کو تائی تھی انہوں نے کیونکہ یہ مقام توحید مستحب فرض واجب ہے نہیں تو اس لیے وہ ہاں کہ وہ اس کو لے رہے تھے اس حال میں بڑی یہ بڑی غریب ہے ہاں۔ دوسری بات یاد ہے سنا دیں آپ کو بڑے کیا آدمی کے پاس آیا کہ مجھے اونٹ دیں آپ نے میرے پاس اونٹ نہیں ہے حالانکہ اونٹ کھڑے وہ چلا گیا پھر آیا ہی آدمی کوئی اور آدمی آیا تو اس نے کہا اونٹ تو آپ نے اس کو دیے ہیں یہ حدیث صحیح ہے جو یہ یہ حدیث حدیث کے اصول ہوتے ہیں اس پر صحیح ہے ابھی اگر حدیث صحیح ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ نے فرمایا ہوئے کون نہیں تو اب یا تو آپ اس بات کو باقی رکھیں گے کہ حدیث صحیح ہے اور حدیث کو صحیح رکھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہوئے کون نہیں ہے میرے پاس جب کونٹ ہے تو اس بات کی کیا تشریح کریں گے تو عام طور پر یہ حدیث قسم کے لوگ اور پرویزی قسم کے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ اس جگہ حدیث کا انکار کیا جائے کا اصول ہے کہ اس کے جو صحیح واسطے رابطے رابی وغیرہ سارے اس اصول اس کی جرا تعدیل وغیرہ روایت درار کے اصول بھی ہے اگر وہ سارے پورے ہو گئے اس کو صحیح نہ نہیں تو اس کا انکار نہیں کر سکتے ادیب صحیح ہے تو کہتے ہیں میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا ہے تو نے فرمایا جس وقت وہ آدمی مانگنے کے لیے آیا تھا تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہی میں معاف تھے الہی میں تھے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی فائل ہی مسوسر حقیقی ہونا فائل حقیقی ہونا سب چیزوں کا وجود امر لائی ہے اور سب افعال کا صدور امر لائی ہے اور اتنا ہے کہ چیز اپنی ذات میں کوئی وجود نہیں رکھتی ان کو وجود امر لائی ہے سالب کو سفید امر لائی نظر آتا ہے تو اس وقت چیز کا وجود اسے معدوم ہو جاتا ہے اس حال کو موضوع الوجود کہتے ہیں ان کو سیزر کو پیچھتے رہتے موضوع الوجود یا موضوع شوٹ کے سارے گلو پسند کر رہے ہوتے سارے گلو پسند کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھتا ہم بڑے سڑک کو جان رہے تو یہ سوفی کا ایک باطن کا حال ہے یہ فلسفہ نہیں ہے اور اس حال میں کوئی اس حال پر رہتا ہے کوئی اس حال سے پار ہوتا ہے اس پر سارے بازار موجود ہے ساری عمر بازار ہے تو یہ اس میں رہ سکتا ہے اور یہ بات حوصل ہو چکا نہیں تھوڑی دیر کی ہے نہیں ہے مائنڈ سے میں اسے پسانا میں نے مجھے بھی نہیں چلو پسانا متاثر اس ضرور آپ زامن شہید صاحب کے پاس آدمی ہے اس نے کہا کہ بارہ تصویر آپ دے دیں تمہیں جاؤ تمہاری ایسی تیسی جو دو جگہ ہوئے ہوں تب کہیں ملی ہے یہ مفت میں کیا کسی کو دوں میں میری مفت کی نہیں ہاں۔ تو کیا بات تھی جی جو اس کی کہنے والی تھی تو کچھ اور بات انہوں ہاں، نے فرمایا کہ اس وقت آپ اس دھیان میں تھے لہٰذا وہ حال تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اور کی بڑکی ہے تو اپنا کچھ نہ ہونا تھا تو جو بعد میں چلا گیا تو اس کے بعد آپ اس غور و فکر سے جب دوسرے غور و فکر پر آئے تو پھر وہ حال ہاں، دوسرے آ رہے بدل گیا سب چیزوں کا مالک کی اللہ ہی ہے مالک مجازی ہم ہیں اور بے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے لیکن دوسرا جیسے ہم کرتے ہیں پھر دوسرا حال تھا جیسے دوسرا آدمی جب آیا تو اس کو عطا کیا ہم نے کہا ہاں یہ سمجھ بہت عجیب و غریب راز ہے تو بات یہ نہیں کچھ اور بات کہنی تھی مضمون کچھ اور تھا اقبال کی بات سے بات ہاں حدیث کے بارے میں اب اللہ آیا تھا عالم نہیں ہے کہتے ہیں میں آیت پڑھتا ہے آدمی تو میں پہچان لیتے ہیں آج پڑھ رہا ہے حدیث کرسی میں تو حدیث کرسی ہے حدیث نبی پہ مجھے پتہ چلتا ہے پر قرت سماجی صاحب کہتے ہیں کہ میں بے دن سے ہوں کہ میں بیان کر رہا تھا اور میں نے ایک کچھ نے کلام بولا میں نے کہی حدیث ہے تو سادہ سادی تھا بجبے اس نے کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے جو آپ نے کہی ہے یہ بات پہلے میں نے کہا کہ یہ کیوں حدیث نہیں ہے نہیں یہ کچھ سارے آدمی کہتا حدیث نہیں ہے ہم نے حدیث پڑھی اس کو کیا پتا ہے تو کہتے میں آیا میں نے غور و فکر کیا پھر اپنے مجموعے دیکھے دیکھے کتابیں ساری اس بارے کسی جگہ پڑھتی حدیث مجھے اندازہ وقت حدیث ہے ہی نہیں ہے کسی بزرگ کا کھول ہے سبھی کا کھول ہے اس لیے جو ہے تو یہ انہوں نے وہ کہا ہوا ہے چاہے میں کہا یاد ہے کون آدمی سے کہتے میں پھر گیا ملنے کے لیے ملنے کے لیے گیا بیٹھا اٹھا پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بہت گہرے اللہ کا تعلق والا بندہ ہے کہتے ہیں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے بیٹھنا چاہتا ہوں کہتے پھر انہوں نے کچھ امتحان وغیرہ میں نے چیک کر دکھا تھا بہت بڑی شخصیت ہے عزیز کو پہچانتے تھے اس کو دور سے پہچانتے تھے لیکن یہ بات میں آپ سے رض کروں کہ مفضل تعالیٰ یہ کوئی کمال کی بات نہیں تجربے کی بات ہے حدیث کو میں پہچانتا ہوں سوچے کے کلام سے اور فلسفے سے اور اس کی نشانی ہوتی ہے وہ بہت سادہ ہوتی ہے بہت واضح ہوتی ہے بہت سادہ الفاظ ہوتے ہیں بہت واضح ہوتی ہے اور علوم کی بہت گہرائی کو لیتی ہے بہت احاطہ کرتی ہے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں یہ وہ ادب والے کہا کرتے ہیں میں تکلف اتنی سادگی سے ایک سادہ سی بات کی ہوتی ہے اور اتنی پکی ہوتی ہے اتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا وہ کرتی ہے اس کو لیتی ہے تو اس لیے یہ اکثر اوقات جو ہے تو ہوتا ہے اس سے کم خطا ہوتی ہے مجھ سے اس کے پہچان میں کبھی خطا ہوتی ہے یہ کم ہوتی ہے اور یہ اکثر پہچانی جاتی ہے کلام کیونکہ اس کی اپنی شان ہوتی ہے مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی اپنی شان ہے کہ اس میں توپوں کی گھن گرج ہے اور سمندروں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے لے رہے ہیں یعنی سمندروں کی تھا گہرائی ہے ٹاٹے مارتی ہوئی لہ رہے ہیں اس میں اور توپوں کی جن گھرج ہے اور بادلوں کی اس میں اور چمک ہے تو کی غیر قرآن میں غیر بہت اتنی زوردار تعریف کیوں نہ ہو جب اس میں قرآن کی آیت آتی ہے تو اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے اس کے اپنے دب دبا ہوتا ہے اپنا اس کا ایک کمال ہوتا ہے تا حسین ایک دہری ادیب گزرا ہے تا حسین عربی کا ایک ہے بہت کامل تھی تو کہا کرتا تھا نوز نوز زالے کا قرآن کو آسمانی کتاب کہہ کر اس کی شان گھٹائی گئی ہے اس وجہ سے کہا کرتا کہ اس کا آدمی مال اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کو آسمانی کتاب نہ کہا ہوا تھا تو اس کا ادب کا جواب نہیں گہری ہی اس بات کو کہا کرتا تھا خیر ہے تو اس کے اس کی شان کٹانا ایک کرداری ہے تو خدا کو آدمی اور خدا کو ماننے والے پتا ہے کہ اس کی اس کی شان ہی ہے کہ اسمانی کتاب ذکر کریں گے جی۔ بات آپ پوچھنا پوچھنا کر سکتا اگر رفو صاحب آ جائے نہیں ہے اچھا جی۔ اچھا جی۔